احباب وفار اب میں بلا تاخیر استاد صاحب سیملا کو دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں تمام دوست آباد جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے پرتماں محبت سے بولیے سبحان اللہ احباب جی وفار ادب کی ایک بار عرض کر کے شاسک کو دعوت دیتا ہوں ضلع مظفر گڑھ کے اندر جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت مسلمانوں نے ہر چیز قربان کر دی پر اللہ کے قرآن کی حفاظت کر کے دکھا دی کیسے حفاظت کی قرآن کو لیا ایک بکسر کے اندر محفوظ اٹھا کر لے گئے جب دور پہنچے وہاں پر ایک کافر سکھ کا گھر تھا وہاں پر دستک دی باہر آیا مسلمان کہنے لگے یہ اللہ کا قرآن ہے اس کو حفاظت سے رکھ لو ہم صبح لو لیں گے صبح کے وقت لے لیں گے جب قرآن کو دے دیا بکسے کے اندر محفوظ امانت کے طور پر ان کو دے دیا گیا اب وہ کافر ایک گھر کے اندر وہ خلق سکھ رہتا تھا ایک اس کی بیوی تھی انہوں نے سوچا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اس کو ہم نے رات کس طریقے سے رکھنا ہے کس انداز سے رکھنا ہے کس طرح اس کی تعظیم کرنی ہے کس طرح اس کا ادب بچا لانا ہے وہ سوچتے رہے آپس میں مشورہ یہ طے ہوا کہ کچھ وقت کچھ وقت شوہر اس کو اپنے سر پر اٹھائے رکھے کچھ وقت بیوی اس کو اپنے سر پر اٹھائے رکھے رات بیت جائے گی صبح کو ہم اللہ کا قرآن مسلمانوں کی امانت ہے یہ لوٹا دیں گے اسی طرح ہوا رات کا وقت شروع ہوا اب سکھ کچھ وقت اپنے سر پر قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں کچھ وقت اس کی بیوی قرآن کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں رات کا وقت بیت رہا ہے گزر رہا ہے گزرتے گزرتے جب صبح ہوئی ان کو اللہ نے اس رات کی دولت سے نواز دیا جب مسلمان آئے دستک بھی پوچھنے لگے ہمارا قرآن کہاں ہے ہمارے دو تو وہ کافر کہنے لگے جو سادے کہنے لگے ہم قرآن نہیں دیں گے یہ تو اب ہماری کتاب ہے مسلمان حیران ہے پریشان ہے ارے ان کو کیا ہو گیا یہ تو کفر کی حالت میں تھے قرآن نہیں دے رہے انہوں نے بتایا مسلمانوں فکر نہ کرو ساری رات ہم قرآن کو سر پر اٹھائے رکھتے ہیں اللہ نے اس کی بچت سے ہمیں ایمان کی دولت فرمائی تو پھر میں کیوں نہ کروں کرتم کا سوال ہے کہ بگو ایما کرتم کا سوال ہے کہ بگو ایما چیز میں نے عقل سے سوال کیا میں عقل پتا تو صحیح ایمان کس چیز کا نام ہے تر سنتوش ہے کف کہ ایمان کس عقل نے عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ارے سن لے ایمان ادب ایمان ادب کا نام ہے ایمان ادب کا نام ہے ہیلو بو ادب والے بن جاؤ ادب میں دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے کوئی الفاظ کے ساتھ دعوت خطا پیش کرتا ہوں سیدی و سندی و مخلوبی و استادی سرمایہ اہل سنت محبے کے اہل سنت مصب کے اہل سنت یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب آمد سے پہلے زوردار تارے کے ساتھ استقبال نعرہ تکبیر نعرہ نئی نعرہ نارے نعرہ غوثیہ ہو رہا الله الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيه بسم الله الرحمن डिफेंस लाहौर के अंदर لکھڑ گاؤں گے نوجوان بزرگوں اور نوجوان ساتھیاں دی طرفوں اج کا مبارک جلسہ حکیم فرقان مجید دی عزت اور احترام کے واسطے انتہائی خوبصورت تعمیر قرآن محل شریف جس کا مبارک نام خواجہ شفیع قرآن محل شریف ہے بے افتتاح اطلاف موقع دے سجایا بلایا گیا ہے جس کی صدارت حضور مجدد دین و ملت بڑے حضرت صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی دل افت جگر حضرت مولانا مفتی محمد رضا رداس آیا جل مجدہ کری لکھڑ دے تمام بزرگ اور نوجوان دوستوں بے پایا رحمت نال نوازے جنہوں نے یہ خدمت سر انجام ہوتی دوستان گرامی ناچیز اس موقع کی مناسبت نال جس موضوع پہ کلام کرنی عنوان ہے قرآن مجید دے ادب احترام دے اندر چشتیاں کا دوسرے نال فرق قرآن محل شریف زیارت کرن تو بعد پلٹ گیا سن رستے اندر موجود رہتے کچھ اشارے گئے چند دن قبل یا چند ماہ قبل جیا بگا قرآن محل شریف کے افتتاح اور آغاز کے موقع دے بھی تفصیل وضاحت میں آج پیش کر دوستان گرامی اس سے کوئی شک نہیں اور نہ کسی مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے قرآن مجید کا اور اللہ تعالی دے اسمائے مبارکہ اور وہ پاک بندیاں دے اسمائے مبارکہ کا احترام کسی کا اختلاف کا اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کے قرآن کا ادب احترام فرض ہے کسی مسلمان کا اس اختلاف نہیں ہو سکتا اور مسلمان اس ادب و احترام مظاہر اور مختلف اختیار کر دیں مختلف طریقے اس ادب احترام میں فرض پورا کر کرنا کم از کم احتیاط ضرور رکھتے ہیں اگر سے کچھ لوگ مسلمان غفلت کی بنا کرتے آدم توجہ کی بنا اس خدمت بل فیر بل عمل شریف نہیں لیکن تاہم ہوتا ہے کہ آڑیے ہے ہر مسلمان کا فرض بنتا طرح سارے مسلمان مسلمان جنہوں جہے مسلمان ہیں نو فرد نہیں سمجھتے اور مختلف مختلف طریقے ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہے نہیں کرتے بعض نفرت کی وجہ توجہ دھیان نہیں جانا ورنہ توجہ دھیان کران تو بعد وہ بھی اس عمل کے اندر خوشی نال شریف نہیں اسی طرح کھول کے بیٹھو کھول کے گل گھر دوستو کچھ لوگ پرانے مجید کے ادب کوئی عمل اور طریقے ظاہر کرتے ہیں مگر اس عمل اور انہوں نے اس طریقے دھوکھا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ دلی احترام کر دے منافع احترام منافقانہ ادب وہ کوئی فائدہ نہیں دینا اور کچھ لوگ کر رہے ہیں منافع کئی دلیل موجود ہے جی میں آگے چل کر پیش چیشیا کا دوسرے تو فرق ہے اس فرق کو سمجھنا سے تمہید پیش کرنا اس تمہید نو غور نال سمجھنا سنت و جماعت کے نزدیک قرآن حکیم فرقان مجید خالی الفاظ کا نام ہے اور نہ ہی خالی مانے کا نام الفاظ سے مانے دو مانگا نام سمجھ ہی لگی نہیں قرآن مجید فرقان حمید اصول نے دیا کتابوں میں قرآن مجید کا مانا بیان فرمانے لکھے المرکول ہو نقل متواترا اس تو پہلا لکھا ہوں مشہور لیکن من نہ جمی قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام اتے میں جناب ہوں الفاظ مانے اور تیسری ایک چیز انہوں کا فرق سمجھانا مانا الفاظ وہ نکل گئے میں وہی مانے الفاظ منہ بول رہا ہوں جب الفاظ کے پردے میں لباس یہ الفاظ بن رہے مانا دل ذہن سے ذہنی ہے جس کو کہتے ہیں پھر اس معنی نو جدو اصا منہ ظاہر کرتے ہیں تو جو تسا سن رہے ہو آواز مخصوص جیون میرے آواز ہی سن رہے ہو لیکن کچھ نہ کچھ مانا دے رہے ہیں کہ یار کا مطلب آپ آ گل کرتا پیا آ گل کرتا پیا آ گل کرتا پیا یہ جڑے مختلف الفاظ منہ چ نکل رہے ہیں مانا جنہ کے پردے آ رہا ہے جہد لباس مانا باہر آتا پیا سنتے پہ ہو الفاظ کہ بولن لفظ بن گئے دل چمجھ بانا بن گئے جی کاغذ کاغذ پہ گتے پہ کسی بھی شہر کے لکھ لو تو وہ نقش سے خط بن گئے نقوش خطوط لکھے ہوتے تھے منہ بولو لفظ پڑھتے ذہن چ رکھو مانا سمجھو ہے میرے نال آزم صاحب بیٹھے نے گل سمجھنا میں آزم صاحب نام لیا جان والے ذہن حضرت ہو رہی آ گیا لفظ ہوتے دلالت کرنے نقش لکھے ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے عام لوگ یہاں گلا نہیں سمجھتے علمی گلا نہیں مانے نقش تین چیزاں کلیا کلیا ملفوزہ کلیا مطلوبہ تین ہوتے یعنی دوسرے لفظ تین گلا ہوں میرے ذہن سے قرآن محل بہت سونا ہے بہت بڑے ادب والی چیز بڑھائی میں کہہ رہا قرآن بہت سونا ہے وہ ذہنی گل سی یہ ہوں لفظی ہو گئی میں لکھ دینا قرآن مال بہت سونا ہے یہ گل لکھی ہو گئی سوچی بولی لکھی یہاں کا فرق اصل وہی ہوں جی حقیقت باہر ہوئے جی وہ قرآن مال باہر ہوا اصلی سے حقیقی شاید ذہن چاہے یہ ہے وہی وہی گل وہی شاید لیکن فرق تھوڑا بولنے ہے بھاوے وہی چیز لیکن بہت فرق ہے لکھی بہت فرق ہے اسی طرح سمجھ آ رہی جی؟ دوستو بدل فرمانے ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں وجود پھر آیا وجود فی اذہان وجود فی الفاظ وجود فی کتابت ایک شہر مرتبے ویکو موجود ہونے چار لگن گے اے بیٹھے نے باہر یہاں کی حقیقت آزم شاپ تھے ذہن خیال آ گیا یہاں کا تصور آد یہ دوسرا مقصد وجود ہے تا کر کے اگر کسی نے ذہن چلا رسول کا خیال رکھ کے تو ہی سوچیے کافر ہو جائے رسول اللہ کی ذات کریم تشریف فرمانے بعد پہلو بھی ہے سر ہوں بھی ہیں اگر کوئی انہوں نے بےزتی باہر بیٹھے بھی کرے کافر اگر کوئی ذہن خیال آ کے کرے تو کافر کیونکہ یہ خیال بھی انہوں کا ہی ہے لہذا یہ ان کی ہستی ہے انہوں کا ہی وجود ہے اگر کوئی محمد نام لکھے بھی بےزتی کرے تو سمجھو رسول اللہ کی بےزتی اگر کوئی بولے حضور کا نام کیوں کی بےزتی کرے تو رسول اللہ کی بےزتی شمار ہونی یہ مطلب ہے حضور بار تشریف فرما دے تھی حضور اگر دل دماغ خیال آئے تھی حضور نے اگر زبان سے ذکر آئے تھی حضور نے اگر کاغذ سے لکھا ہوئے تھی حضور نے آ گئی جی سمجھ کے نہیں شہر چار وجود نے چار ہستیاں چار ہونے بھی اہی ذہن چی بولیا لکھیا کا لیکن تھی سمجھدار ہو آخر باہر والا جڑا وجود ہے جی میں حضور سرکار ہوں تشریف فرمایا پہلو سن ذہن والے لفظ والے لکھے فرق ضرور ہے ہاں جی ایک حیثیت فرق کوئی نہیں تعلیم تو ہی کے لیا لیکن کچھ آکام ایسے نے جنہوں نے بڑا فرق ہے جیڑا لفظ رہا ہے حضور کا وہ حق اپنے گھر والوں نکاح پا اس لفظ کا نہیں وہ ذات ہے جی روزہ انور موجود اب بولو اے محمد بول رہے ہیں لکھیا ویچ رہے ہیں صحابی نہیں بن گئے جنہ ہزور خود ویچیا وہ سب بن گئے یہ مطلب ایک جہ نہیں تو فرمائی نے سونے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پار دنیا موجود نہ ویکھے او صحابی بن گئے ذکر تو سن رہے ہو محمد محمد میں بول رہا ہوں نہ میں صحابی بن سکنا ہوں نہ تھی بن سکتے ہو لکھیا دیکھیے صحابی نہیں بن سکتے خواب ویکھیے خیال صحابی نہیں بن سکتے معلوم ہوا شاید حقیقت ہو لیکن ذہن خیال لکھیا یا بولیا ہو لیکن عزت احترام تعلیم توحید کے لحاظ ایک سمجھنا پڑنا جنہیں حضور بار جی بیٹھے تھے سرکار بیٹھے نہیں احترام کرے حضور دی ذات کا احترام کرے حضور دے خیال کا احترام کرے حضور دے نام بولنے ہزور احترام کرے حضور دے نام لکھے یہ سب احترام ان کسی نو یہ آ سکتے کہ جی حضور دا نام بولیا جا کوئی عزت نہیں جہاں یہ سبجیکٹ کا کافر ہو جائے گا اسی طرح یہ سمجھے حضور دے نام لکھے بھی کوئی عزت نہیں حضور دے خیال بھی کوئی عزت نہیں کافر ہو جائے گا تعظیم کے اندر انہوں کا حکم بالکل سمجھ آ گئی کوئی نہ لیکن اتنا ضرور آخنا پینا اصل وہی من ہے لفظ یا لکھے یہ ہے ایویں جی لباس بندر چڑھایا لباس بندے نے چڑھایا مقصد بند ہے لباس نہیں اللہ نے جڑا احکام کے پیر اپنے ہے وہ تو اثر مقصد الفاظ قرآن دے لباس نہیں لکھے لفظ نہیں اصل مقصد آپی سمجھا دینا اور بالکل سوکھا کر دینا ادھر ویکو ایک گل ایک ایک گل پیش کرنا گل کی جی باپ واجب الاحترام ہے کی کہنا ہے بولو بولو نزدیک ہے باپ باپ واجب وہی بولو اولو جانا نزدیک بیچر کے قابل وہ چوکی ہو باپ واجب نام ہے یہ لفظ بول رہے مانا بچ رہے ہیں اگر ایک بندہ یہ لفظ بولی جائے باپ واجب بولے ہے میرا باپ واجب لام ہے تو ادھر جائے کسی بھی نہیں آخنا کہ یہ باد بولو کسی کہنا کیوں یہ جہاں اصل مانا سی جی اصل گل سی اس کے خلاف پہ چلتا تو اتو لفل بولی جانا ہر کسی آخر نہ مراد ڈراما پیتی کرتا پیو لال اتو کہی جانا واجب الاسلام ادو چیتوں بولی جانا پھر خالی مارنا بھی نہیں پہلے مارنا حق بھی ہے واجب الاحترام پر انہوں کٹنا ہی چاہیے ہر کسی بندے آخر کٹ بند آپ کمی نہ ہی لفظ بولتا چنگا جی اسی طرح ہو گیا گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں کھانا دے جس نے وہ دین لگے تو کھانا خوب چپرا چکے آپ کو ہی مارنا چاہیے چوک ہوگا پھر تین آخیا کھلونا کہ نہیں آ کے کھانا دے کھانا ہر کسی آخر جی یہ بولن دیا بکواس ہے کھانا دے لے تو دال آئی کھڑا یہ دسو دلیل کرن دیا اسی طرح نہیں یہ مطلب ہے لفظ خالی نہیں ویکھی گئی امن جو ہے سونے گل کھچ کے لیا ہوں اگلی گل سنو قرآن الفاظ پڑھاؤ ہمارے راستے نہیں آیا قرآن تو الفاظ قرآن مقصد نہیں عربی والے قرآن کے احکام احکام احکام نفل ہو زبور دے ہو گئے بکری پر کل کے سارا سبور زبان ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن میری اس گل کا سمرا فائدہ نتیجہ اور جناب نو آخر جا معلوم جس کو دعوے کی شکل میں جس کو دعوی بنا کر میں نے قربان کی شکل میں پیش کیا ان اگے ثابت آخر جا کرنا ہے کیونکہ دعوی مقدم ہوتا ہے دلیل ہوں گی جو ہے بولو نا سونے درویش اللہ تھوڑا جا اس میں چلانا حسن معمور پہ ہی ہسن شی قسمت آج میں پڑا کرایا معمور پہ ہی حسن حسن معمور پہ ہی سے گزارے معمور پہ ہی ہسن حسن شیخمت حسن لے جاتے حسن لے گئے پھر حسن لے جاتے ہی جو ہے وہ دو قسم بنتا ہے حقیقی حکمی حقیقی پھر دو قسم بنتا ہے قابل سکون غیر قابل سکون حکمی بھی دو قسم بنتا ہے قابل سکون غیر قابل سکون لیکن میرے موضوع سے گل آنی ہے میں تا پہ کرنا ہم گل سمجھے گا جی۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے ایمان لیا فرمایا بولو رب سو نے حکم فرمایا ایمان لیا ایمان کے نشان کا نام ہے دل کی تصدیق کا نام ہے دلوں ٹھنڈوں منو إلا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اگر کسی نے جبر جبر کے اگر کوئی زبان نال کفر کا کلمہ بول رہا ہے مومن روانہ وہ دل والے مانے کا ہوا کیوں وہ کدی نہیں ہٹ سکتا اقرار ہٹ سکتا ہے لفظ ہٹ سکتے تھے قرآن کا لکھے کاغذ تیرے کو جدا ہو سکتے تھے لیکن قرآن کا احترام ہٹائے گا تو ایمان جانا رہے آگے جو سمجھ کے کوئی نہ اور اچھی شہ کون بنے وہ دل لے احکام احکام خدا سونے دے یہ اصل شہر سجڑا قربان جاوا قربان جاوا ہوں کیڑا بندہ دلوں قرآن کا ادب کرنے والا ہوگا خالی نفران جمعہ چچانا خالی قرآن باہر بنا کے مربے مربے رقبے لا کے فیکٹری کی سائکلنگ کر کے قرآن کا کر گیا احترام کر گیا نا احترام کرنے کا وہی ہوئے گا بول دو مسلمان میں کچا کچا بیٹھا کا حق نہیں اللہ کے فضل لال گالی وہ کرو جیڑی بس آخری ہوئے جن باہر بولن کی گنجائش نہ توجہ سونے قربان جاوا جی الفاظ نے الفاظ نے یا لکھے نقش نے اگر انہوں عزت کے اندر کوئی کمی آ جائے کسی ضرورت کے کوئی حرج نہیں لیکن دل والے مانے کام کے اندر کوئی برابر کوئی فرق نہ آئے ادھر کا فرق ایمان لے جانا ہے ادھر کا فرق ایمان نہیں لے جانا صحابہ کیا کے نال قرآن احترام کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا حالانکہ نبی دے ہوئے صاحبہ جلان نہ قرآن محل بھائی نہ قرآن پہ پھول نہ قرآن کو پھولنا چلی جائے کبھی پتھر سے لکھا ہے کبھی پتھر کھجور دیا چھڑیاں لکھیا لکھیا لکھیا ہے ہے ہے چمڑیا ہڈیاں کوئی کتابی شکل میں نہیں سی پاک محمد دور پر آخر جی نبی صحابہ قرآن میرے خیال میں کس علاقے کا قرآن محل تیار ہو جائے کتاب تشریف لے گئے میں خیال ہوں یہ کام میں کسی کو پہلا نہیں ہوا آپ کیونکہ آپ کامل نے آپ فوراً سو ماننے نے بھی یار پہلے لوگوں کو بے ادبی بھی تو ساڈے واگ نہیں نا لیکن حقیقت وہی ہوں دسو صحاب کرام سڈے وگوں ادب احترام دا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیتا نہیں اپنایا لیکن قرآن کے حکمات مانے حسین کے بہتر تن کو ہی ہوئے سارے سامنے سب تو پہلے دور آ جاتا ہے تو زمانہ آ جاتا ہے دیکھو تو زمانہ کی کرنٹ ہے مورتی صاحب چڈو پر انہیں کہتا ہے نو پرانا مانے اور ایمان نار اگر یہ جواب ہو گئے اور اس سے ہو گئے تو صحابہ اکرام یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہے یا رسول اللہ کسی دور دے کو ہر پاس کفر پہ نچ رہے ہیں پینجلے کام کرا کے مراؤ سچی دسیا جی جدو ہزور آئے سن اسے ہر پاس اسلام سی یا کفر سی ہاں بولو ہزور جی۔ جدو آئے سن اسے ہر پاس کفر سی کہ اسلام سی کفر نو آڑ ہٹایا ایسا مڑ بھی جلسہ کرتے ہیں مسلمان جلسہ بھی نہ کرتا آپ ہوں کٹھے ہوئے بیٹھے اس نہیں ہوتا ہوں سچی دسیا جائے کوئی بہانا پیش کیا ہلو آسان ہے ہزور دیکھو جب دور زمانہ ویکو رواج ویکو کی کریے آخر بڑھی بھی رکھنی ہے کیا وہ بغیر بنیا تو رہ یا محمد کریم ہر حکم لبے گا کے ہوئے معلوم اصل اصل قرآن قرآن کسی شہر نے آخیا وہ میں کر دینا تھا کسی شہر ہے عاشقوں کی تلاوت جانے پرانے پرانے سے سیکھا گاؤں میں پورا حضور کی ذات کے الفاظ نہیں لکھے لیکن حضور کی چال حضور کی سیرت حضور کا کردار سراپا قرآن کی کہہ رہے ہیں وہ اصل قرآن بولو بولو سنگیا کرے گل ہے آدمی سڈے ادب اصا قرآن حل بنا کے عزت کرنے ہیں جدو واری آئی قرآن کے حکام کے قرآن کوئی نہیں بڑے گا جیسے نر تدری نا سال نا تحقیق عظمت اسران عظمت قرآن عظمت صاحب چیڑے چیڑے تو جو ہے سوچو بولو پھر سمجھو قرآن ہزاقلی احکام کرنے بیان کرنے والے دہشت کروے پھر قرآن رکھتے دینے سمجھ رہے یہ مرخ کر دیا وہ یار چشتی کے تیرے دل میں ہوئے سچی دسیا جی اسلام کی آخر نکاح کرو کہ نہ کرو اسلام نکاح کا حکم کرتا نکاح فرد ہے یا نہیں بولنا نہیں اور بولو نکاح قرآن کا حکم ہے کہ نہیں ہے ہوں جہے لانتی آخر نکاح مکاؤ تو آخر عورت آزاد ہونے اس طرح پس جاتی ہیں پریشانیاں بد جاتی ہیں آخر نکاح مکاؤ جی اٹھ مارچ نو کڑیاں بندیاں رل کے مکالے سارے ملے نے گل نہیں سمجھ لگی ہوں سچی دس قرآن آخ نکاح کرو نکاح فرض سوا لکھ نبی سنت نکاح آخر مکاؤ قرآن واسطے آخر جیو اصا تھان دینا ایسا نہیں کرنے ایسا نہیں کرنے چلیا کو پاگل بدھو ہوئے گا جی آ کے قرآن کی عزت کرنے والے نے اصل قرآن ہے وہ روزن پہ ہے وہ زلیل کی کھڑا ہے وہ منکر پڑیا کھڑا ہے ہے سمجھ لے منافق جی مومن ہوتا پہلے حکم دیکھ اللہ نے قرآن کا حکم ہر ایک بار حق ہے کہ نہیں ہوئے مسلمان بیٹھے ہو نکاح تو جان چھڑانے بیٹھے نکاح تو جان چھڑانا چاہتے ہو سکوریاں مانگو تو نکاح رکھنے چاہتے ہیں باہر ہوئے بڑے بڑے ہو گئے نے گھبراؤ نہیں ہاں جی وہ کراچی والے بابا جی سرکار اس جلوس کے اندر آپ فرما دے اٹھارہ سو پنجی نکاح اتنے آیا قسم خدا دی کر کے میں لانچا سن سن کے سکولیاں کو میرا بالکل جی چل گیا تقریر کرن کو جانے کی گل یہ جی کریے نا اگلے یہ نہیں آتے کہ یار صحیح آ کے بلے بلے ڈے حرام دے نہیں الٹا کوئی اقبال سبھا اج کا مسلمانوں بارے جانتا ہوں والے قرآن قرآن چکن والے نہیں یہ صرف رکھن والے نہیں قرآن کا چکنا ہو رہے قرآن رکھنا ہو رہے چکے تو حسین بن گئے رکھے یزید بن گئے ہو رہے چکن والا حسین رکھن والا تو بھی ہے سیچا اسے کل قرآن کارج نہیں رکھا پر قرآن کے چکن کا کی مطلب ہے دیکھو تو دیکھنے اللہ کا قرآن یاد آئے کہ یہ ہو بات ہے جی پوری قرآن کے چلنے والی ہے ادھر بول رہے یا ادھر بیٹھے نظر کرتے جاؤ قرآن آخے گا کہ کرے گا آخے گا کہ منے گا جانتا ہوں میں حامل قرآن ہی سرمایہ دار سرمایہ دار بڑے بڑے ڈرامے آتے ہیں دین نال بڑے بڑے ڈرامے کر جاتے ہیں جب آکام کی واری آئے مگر آکام کی گل کرنے پچھو سرمایہ رکنا ہو پھر آخر گل کرنے والے قتل چکر سرمایہ کرو مڑ پیسہ ادھر ادھر بھی بھی لا دو لا دو ادھر بھی لا دو سمجھ نہیں آئی میرے لے میرے دوسری گل اس اندر کر دینا وا سستی مسلمان کوئی بھی ہوگی وہی گا تو ٹھیک مطابق قرآن کا احترام کرے لفظ کا مسلمان ہے حکم سنے گل جلانچ جدو منہ پھیرن فیلنگ کری نہ آ تے دوسری گل اس اٹھ مارچ کے حوالے کر دینا کیوں اصل بہانے لبنا ہوتا ادھر ادھر گل سکری اتنے ہی ہوتی سارا سنی فرما جو کوئی کس کا آیا ایک گل قرآن کے مونکر کی سنائی ظاہری ادب کے ڈرامے کمیٹیاں بناؤ تو قرآن کی دشمنی اور مخالفت اور گستاخی سے اس طرح آؤں تو جو ہے اس طرح آؤں میں دو چار وہ مطالبے جڑے انہوں رکھے ہوئے پھیل رہے مطالبے ترجمانی کی حیثیت نام ترجمان کی حیثیت سنگت مطالبے میں ایک دو ہو بھی سنا دیا انہوں نے لکھے سن نے آخیا والدین آخیا شادی نہیں ہماری آزادی کی سوچ شادی نہیں میری آزادی کی فکر کرو کی مطلب ہونے کا صاف نکل کہ اگر تو شادی حلال ہونا جب آزادی دو گے تو سان ایک بھی بجائے گا گے یہ مطلب ہے کہ ہو ہوا ہو شادی کی نہ سوچو وچ ویسے ابے ابے رواج میں نویں ابے ماڈل خوش ہونا چاہیے کہ بھار مگروں لکھا نہ نہائی بھیجن کی لوگ نہ گند بھیجن کی لوگ نہ جہیز جمع کرنے کی لوگ آشا مک گئی کی صرف آزادی کی سوچو بوے بوتے کھولو سچی دسو یہ قرآن کا انکار ہے یا من بولو بولو انکار ہے نا اگر بہت ہی گل ہے تو دوپٹے آپ پا لو سانو ضرور پوانے قرآن کی دشمنی ہے یا قرآن کا منع ہے دوستی گستاخی ہے قرآن کی یا ادب بولو تو اپنے والد نو چی چٹی جاویں جدو کوئی گل کرے تو دکا دے گیا اور چھپے تو پھر ایک گستاخی ہوئے گی کہ ادب ہوئے گا بولو پھر اگوں اپنا یہ بھی مطالبے رکھے نے ہوں مینو ذکر کرنا ہی پہنا ہے اس واسطے کہ اشارے میں گل سمجھ بھی نہیں ہوتی انہیں یہ بھی آخر کہ اللہ معاف کرے کہ سانو پچھو استعمال کرو قومی روح تنگ اگلے پاسوں استعمال نہ کرو ہاں جی وہ کتبے بھی ہے چکر بڑے میدان کے اندر آئے گئے سچی دس آئے وہ اگلے دن میں بابل نگر جان میں گل کی ہوئی قرآن ہی آخے رنا مطالبہ رکھنا تو سچی دسی ہوں اگر وہ رنا یا انہوں نے سرپرست یا انہوں نے میرا مطلب محافظ جناب جی اربا روپئے قرآن محل سے لا دین یا قرآن روپیہ رکھے لے کے قرآن ون شروع کر دیں سمجھ آئی کوئی نہ خبردار اگر سارے کام تو انہوں نے کام ایک سمجھنا شروع کر دیا دوسرے کروڑا درویش ایک روپیہ بھی لا دے اتنے جوڑے فارم سنتا کی ادب تجت کیے من سکھایا کہنے سکھاؤ بہن بہت اچھے مومن ملے نہیں ہاں نہیں اندروں اندروں سارا کام کی رکھنا اتوں سوٹ سوچ اتو ہی پابندی لگی کہ جی اتنے ایسے نکالی ہونی چاہیے پچھا رہی کوئی جگہ جگہ تو ایک ہی سی آپ کہیں گے تو نہیں فر پائی گئی ایک تو چوڑی پجامہ پجامہ چوڑی پجامہ چوڑی پاوے چوڑی پجامہ چوڑی پاوے چوڑی کمی ہے وہ ایویں ہی آ کے غلط ہے اب بول نہیں سوڑے کپڑے سے مرد نہیں پا سکتا مسلمان کا کوئی نہ کتوں کو پجاما چوڑی اتوں کھچ کے بیٹھی لتا کھلا کے نشانے تے لیا کے بیٹھی تھلا لکھا لو بیٹھ گئی صحیح سے ماوا بہن کدی بہن کا وال آیا یہ صرف سکون نے آ سمجھایا جا سکول والے کو جنا اپنی ماوا بہن چٹے پاڑ کے بہن کا ول سکھایا بیٹھی آج مارچ کے سارے مناظر تھے سامنے نے ایک منظر یہ بھی بڑا سونا اوے چڈے پال کے بیٹھی دوسرا تین آخر کسی نے چنگی ہوئی نہیں لگ بھی چنگی لو بیٹھ گئی صحیح سے سچی دسیا جی میں مرد مرد سلوار کپڑے میرے ایڈے کھلے نے کہ میرے میں دو بندے میں چار سات بندے ہو لیکن جی میں انہیں بہت وہ بھی کھیچی یعنی بیٹھی نے بہ گئے تو اٹھا کے یہ جی پہاڑ کون اٹھا بس سچی دسیا جو آپ اپنی ماں بھن ہوئی بہن کا بل سکھاؤں کیوں کافر ہونا نہیں سکھاؤنا تو کافر ہونا جب حکومت میں اسی پاس لگی ہے تعلیم اسی پاس لگی وہ روشنی ہے مولوی گدو آ جاہے پیچھے جت طبقہ رہ جاتا یہ پینڈو کے ڈانگری نے شعور والے تو رہ گئے وہی ہوں شعور والے کہیں یہ بہن کا بارے سکھاؤ ہوں سچی دسیا جی سکھا کی اگر پیسے نہیں تو میں دیتا میں تو ہوں نام کھا رہا کنیا کھاوا میں کہ بھی لو اگر کوئی ماڑا بندہ ہوا بھیجنا ہو فیس نہ ہو جی تم لیا کرو میں پاوے مانگ کے لیا جی مرضی لیا میں تھوڑے ضرور پوری کرا گا لیکن بشرتے کہ روشنی کام سارے سکھایا جائے ٹھیک ہے یہ سارے کام بندے ساری جی، ہوں مطلب سچی دسیا جی آپ کام واسطے سکول بھی قسم خدا بھی کر کے آنا واقعی ایسی اور بھی بے شرم یہو گلا اصل پیش کرنے سڈا حق بنتا ہے کہ اصل بے شرم پہلا پہلے اس طبقے رہی جا شرم ہے معلوم ہوا سجنا قرآن دے مانے احکام سلیل کرنا کتا اگر میرے سامنے نفس واسطے قرآن دے نقش واسطے کوئی کم کرتا ہے سمجھنا مرف کرتے ایمان والا بھی ہے غیر ہو ہے احترام ہوتا گئی ہے میں گھر گیا پردہ گھر بھی نہیں کیا سر گران والا روا ہے اسی والا تین سچا وہ الفاظ اور نقوش کا ادب دکھاتے ہیں ہم قرآن کے احکام کا بھی ادب دکھاتے ہیں وہ احکام اور معنی کے بن جاتے ہیں صرف الفاظ کے ادب دکھاتے ہیں ایسا حضور جوڑے پاک کر سکتا ہر حکومت سوچے اور پھر تینوں نو جاگنا روزانہ بھی اے بحث بھی ہو جاتی ہے بھی آ جاتی ہیں سونے معلوم ہوا قرآن کا ظاہر لفظ نقشہ ادب کرنے والے دو طبقے ویکے گا ایک طبقہ جڑا مانے تے آم کا دشمن ہے وہ ہے جڑا دیتے جوڑے پاگ سب کا آم اور بہانی قرآن پر جان ٹھیک ہے تو زیادہ میں جناب سما خواہش نہیں کرنا چاہتا پر وزگارہ اس محل شریف اور جتنے قرآن محل شریف ہیں انہوں نے خدمت کا صدقہ اپنی پناہ جو ہے آخر دعوانا بھگوان تھینک یو